الصراط المستقیم ہمیں سیدھی راہ پر چلا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے اور اس کے لیے کمال خوشو خضو اور اپنی انتہائی محتاجی و مسکنت کے اظہار کے بعد بندے کے لیے اب یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ اپنا سوال اس کے حضور پیش کرے اور کہے کہ اے اللہ سرات مستقیم کی طرف میری رہنمائی کر ہدایت کا معنی رہنمائی اور توفیق ہے اور سرات مستقیم سے مراد وہ روشن راستہ ہے جس میں کجی نہ ہو جو اللہ اور اس کی جنت تک پہنچانے والا ہو اور یہ قرآن و سنت کی راہ ہے مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد راہ حق ہے ابو العالیہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سبھی اقوال صحیح ہیں اس لیے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اور ان کے بعد ان کے صاحبین کی اقتدا کی اس نے حق کی اتباع کی اور جس نے حق کی اتباع کی اس نے اسلام کی اتباع کی اور جس نے اسلام کی اتباع کی اس نے قرآن کی اتباع کی اور یہی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اس کی مضبوط رسی ہے اور اس کی سیدھی راہ ہے نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرات مستقیم یعنی سیدھی راہ کی ایک مثال بیان کی ہے اس راہ کے دونوں جانب دو دیواریں ہیں ان میں کچھ دروازے کھول دیے گئے ہیں ان دروازوں پر پردے لٹکا دیے گئے ہیں اور سیدھی راہ پر ایک پکارنے والا کہہ رہا ہے اے لوگو سیدھی راہ پر گامزن ہو جاؤ اور اس سے انحراف نہ کرو ایک اور پکارنے والا سیدھی راہ کے اوپر سے پکار رہا ہے جب کوئی آدمی ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھو اسے نہ کھولو اگر تم نے اسے کھول دیا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے وہ سیدھی راہ اسلام ہے دونوں دیواریں اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں کھولے گئے دروازے اللہ کے حرام کردہ امور ہیں اور سیدھی راہ کے سرے پر موجود پکارنے والا اللہ کی کتاب ہے اور سیدھی راہ کے اوپر سے پکارنے والا اللہ کی طرف سے ہر مسلمان کے دل میں موجود خیر کی دعوت دینے والا جذبہ ہے مسند احمد ترمزی نسائی مفسرین نے لکھا ہے کہ بندے مومن ہدایت پر ہونے کے باوجود اس کا محتاج ہے کہ وہ ہر نماز میں اللہ سے رشد و ہدایت کا سوال کرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے سرات مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور دوام و استمرار بخشے اس لیے آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ ہم اس رات مستقیم پر قائم رکھ اور اس کے علاوہ کسی اور راہ کی طرف نہ پھیر دے امام راغب اسفہانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ہدایت کا معنی قول و عمل میں اچھائیوں اور بھلائیوں کی طرف رہنمائی کرنا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا ظہور کئی منازل میں ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے بعد بترتیب حاصل ہوتے ہیں اس کی پہلی منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ قوتیں عطا کرتا ہے جن کی بدولت وہ اپنے منافع و مصالح تک پہنچ پاتا ہے جسے انسان کے حواس خمسہ اور اس کی فکری قوت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتا کل شعی ہدا یعنی اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی پاہا آیت پچاس اس کی دوسری منزل انبیاء کی بیست اور دعوت اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجا اللہ منہم امت یہدون اب امرنا اور ہم نے ان میں اماموں کو پیدا کیا جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں السجدہ آیت چوبیس تیسری منزل وہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کثرت عبادت و عمل خیر کے سبب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فینا لنہدینہم سبولنا اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم اپنی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں الان کبوت آیت انہتر چوتھی منزل خود دخول جنت کو ممکن بنانا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا یعنی ہم نے ان کے دلوں سے کینہ کو نکال دیا جنت میں ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کی العراف آیت تینتالیس قرآن کریم کی آیات کے تتبع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بمانہ دعوت و رہنمائی سب کے لیے عام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لَتَهْدِي إِلَى راتم مستقیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرات مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اشورا آیت باون لیکن ہدایت بمانہ توفیق اور جنت میں داخل کرنا سب کو نصیب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تہدی من من احببتا اللہ یعنی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے القصص آیت چھپن ہدایت کے مذکورہ معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے مفسرین نے اہدین دین المستقیم کی تفسیر کئی طرح سے کی ہے کسی نے کہا کہ ہدایت سے مراد عام ہدایت ہے اور ہمیں دعا کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو کسی نے اس کی تفسیر کی ہمیں راہ شریعت پر چلنے کی توفیق دے تیسرا قول یہ ہے گمراہ کرنے والوں شہوتوں اور شبہات سے بچا چوتھا قول ہے ہمیں مزید ہدایت دے پانچواں قول ہے ہمیں علم حقیقی یعنی نور عطا فرما چھٹا قول ہے ہمیں جنت دے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہاں ہدایت کی یہ تمام قسمیں مراد لی جا سکتی ہیں کیونکہ ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں وب اللہ توفیق